السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے پوائنٹر ٹو دی آبجیکٹ سے اسٹارٹ کیا کہ اگر کلاس جو نئی بنائی ہے this is a user defined type تو جیسے ٹائپ کے پوائنٹرس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں تو کیا اس کے پوائنٹرس ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا کہ آبجیکٹ کا پوائنٹر کیسے ڈکلیئر کرنا اگر آبجیکٹ کا پوائنٹر ڈکلیئر کرنا ہے اس کا مطلب ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے نیو کو یوز کرتے ہوئے ایک نیا آبجیکٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس کلاس کا جو ہم نے ڈیفائن کی ہے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نیو میں ایکچولی دو اسٹیپس ہو رہے ہیں جو کہ پرمیٹو ٹائپ میں صرف ایک اسٹیپ ہوتا تھا پرمیٹو ٹائپ کا اگر آپ کے پاس پوائنٹر ہے اور آپ اس سے ڈائنامک میموری الوکیٹ کروا رہے ہیں تو صرف اس ویریبل کے لیے اگر ان ٹائپ کا ویریبل ہے تو میمری صرف میمری الوکیٹ ہوتی ہے اور انیشلائزیشن نہیں ہوا کرتی تھی جبکہ اگر یوزر ڈیفائن ٹائپ یا جو کلاس آپ نے بنائی ہے اگر اس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے نیو کے ذریعے تو اس میں پہلا اسٹیپ میں اس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے میمری الوکیٹ کی جاتی ہے اور سیکنڈ اسٹیپ میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر کے یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کر کے اس آبجیکٹ کو انیشلائز کیا جاتا ہے سو so, انیشلائزیشن کا اسٹیپ ایکسٹرا ہے جو کہ یوزر ڈیفائن ٹائپ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ کمپائلر کی پرمیٹو ٹائپ کے لیے یہ دوسرا اسٹیپ انیشلائزیشن کا یہ موجود نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ایک کیس اسٹڈی لی تھی ایک آبجیکٹ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے اس کا اس کی کلاس بنانی ہے ڈیٹ ڈیٹ کا کانسیپٹ ہم نے اس سے دیکھا کہ آیا ڈیٹ کا کانسیپٹ جو ہے کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں آبجیکٹ کے لیے کیا اس پہ اتنے یوزفل آپریشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے کہ اس کی کلاس بنائی جائے وہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی کہ اس کے بیہیویئر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس تلاش کیے اس کے آپریشنس تلاش کیے اور پھر ان کو کوٹ کیا تو یہ ایک کنکریٹ ایگزامپل پہلی کیس اسٹڈی ہم نے دیکھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ امپارٹینٹ کانسیپٹس جو ہیں جو کہ ہم نے پچھلے چند لیکچرس میں پڑھے تھے ان کو پٹ ٹوگیدر کیا جائے ایک کنکریٹ اگزامپل میں and we went step by step identifying the attributes their types اگر کوئی اسٹیٹک ہے اس میں تو کیوں اسٹیٹک ڈیٹا ممبر رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے then we identified the operations of then we coded the major operations of it and then we ویٹر کیس اسٹڈی اور اسی کے اوپر ہمارا پچھلا لیکچر ختم ہو گیا تھا اب ہم آج کے لیکچر کے اوپر آتے ہیں آج کا لیکچر ہم کمپوزیشن سے اسٹارٹ کریں تھوڑا سا ریویو اسٹارٹ کے لیکچر سے کہ کمپوزیشن ہے کیا اگر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا حصہ ہے تو that we said is composition that may be more precise if there is a relationship of part and whole between objects then we see that this is composition furthermore an essential ingredient of this is that the time of the part object is controlled by or linked with the time of the whole object What is meant by this اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہول ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو پارٹ بھی ڈائی ڈاؤن کر جائے گا اور جب ہول کو لائف ملے گی تو اس کے جو پارٹ آبجیکٹس ہیں انہیں بھی لائف مل جائے گی یہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹو آبجیکٹس جسے ہم کمپوزیشن کہتے ہیں اور ایگزامپلس ہم نے دیکھی تھیں کہ a person is composed of many objects eyes nose mouth arms legs so on and so forth یہ سارے کے سارے پارٹ آبجیکٹس جو ہیں ہاتھ کمپلیکس انف کافی سارے کام کرتا ہے کافی بہیویئر ایگزبٹ کرتا ہے this is an object eye is a complicated thing کافی فنکشن کرتی ہے head nose so a person is composed of these جیسے ہی پرسن پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سارے آبجیکٹ لے کے پیدا ہوتا ہے آبجیکٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں فنکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ایک پرسن ڈائٹ ڈاؤن کرتا ہے یہ سارے آبجیکٹس اپنے فنکشنس لوز کر دیتے ہیں دے آلسو ٹائٹ ڈاؤن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو فوت ہو گیا ہے ڈسیز ہو گیا ہے اس کے بازو ابھی بھی کام کر رہے ہیں یا وہ ابھی بھی چل پھر رہا ہے so when the whole dies the part also dies the lifetime of the part object is connected with is control by the whole object کیا ہم نے ایک اور بھی فریز یوز کی تھی کہ part objects are are objects of the whole then it is composition relationship between the two so اس کمپوزیشن ریلیشن شپ کو بٹوین دی آبجیکٹس ہم سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اسی امپورٹنٹ کانسپٹ سے please look at your screen وہی آبجیکٹ جو ہم پیچھے سے لے کے چل رہے ہیں یا کلاس جو ہم پیچھے سے لے کے چل رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی کلاس آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس کی یو ایم ایل نوٹیشن اس کے تین attributes G P A float type کا ہے رول نمبر انٹیریئر ٹائپ کا ہے اور نیم جو ہے یہ کریکٹر پوائنٹر ہے یہ وہی ہے جو آپ پہلے پیچھے دیکھا ہیں پچھلے لیکچرز میں اور اس کے چند ہم نے ممبر فنکشنز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ دکھا دیے ہیں کنسٹرکٹر ہے جس میں پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفالٹ ویلیوز لے رہے ہیں اس لیے ایک ہی کنسٹرکٹر کافی ہے کاپی کنسٹرکٹر ہے اس میں گیٹ نیم کا فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے نیم کی طرف اسی طرح سیٹ نیم کا فنکشن دکھایا ہے یہاں پہ اس کا انٹرفیس اور ڈسٹرکٹر ہے باقی ہم نے نہیں دکھایا آئیے اب اس کا کوڈ دیکھیں تاکہ ہم ریفریش کر سکیں اپنی میموری کو کہ ہم نے کوڈنگ کیا کی یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت سی پلس پلس کا اس کا کوڈ ہے کلاس اسٹوڈنٹ ہے اس میں فلوٹ جی پی ہے کریکٹر اسٹار نیم ہے اسے ہم نے یلو کر کے آپ کی اسکرین پہ دکھایا ہوا ہے because we are going to concentrate on this attribute int roll number ہے اور اس کے بعد انٹرفیس دیا گیا ہے کنسٹرکٹر کا کاپی کنسٹرکٹر کا اور گیٹ نیم کا ممبر فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ پوائنٹر کو ریٹرن کر رہا ہے یہ دو یلو جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم ان پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا چاہیں گے یہ کنسٹرکٹر ہے اس کا تھوڑا سا کوڈ دیکھیے جی میں جس چیز پہ آپ کو چاہوں گا وہ باڈی کی دوسری لائن ہے name is equal to new character and string length N plus one یہ ڈائنامک میمری ایلوکیٹ کروا رہے ہیں اسٹرنگ لینتھ کی جو کہ یوزر نے دیا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اسٹرنگ کاپی ہو رہا ہے رول نمبر یہ کوڈ آپ پہلے دیکھا ہے اور یہ کوڈ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے جو پہلے دکھایا گیا ہے کیونکہ پہلے ہمارا منشا یہ تھا کہ آپ کو دکھانا تھا کہ اگر ڈیفالٹ پیرامیٹرز آ رہے ہیں تو آپ کیسے ان ڈیفالٹ پیرامیٹرز کی ویلیو چیک کرتے ہیں اور پھر آپ ایرر ڈیٹیکشن کرتے ہیں کہیں انلیگل ویلیوز تو نہیں آ گئیں کیونکہ ہمارا متمع نظر اس لیکچر میں وہ نہیں ہے اس لیے وہ سارا کوڈ ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے سمپلیفائڈ سا کوڈ آپ کو دکھایا ہے and I like you to to remember these lines جہاں پہ نیم کے لیے ڈائنامک میمری ایلوکیٹ کی جا رہی ہے اور اس جب وہ میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے تو پھر یوزر نے جو پیرامیٹر پاس کیا ہے نیم کا وہ کاپی ہو رہا ہے نیم ڈیٹا میم نیکسٹ یہ کاپی کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ پہلی تین لائنیں جو ہیں ان پہ ذرا کنسنٹریٹ کی کاپی کنسٹرکٹر آپ کو پتا ہے اس وقت کال ہوتا ہے جب ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جائے in terms of a preexisting object preexisting object کی جتنی اسٹیٹ ہے وہ جو نیا آبجیکٹ اس وقت کریٹ ہو رہا ہے اس میں وہ کاپی ہو جائے تو یہ کاپی کنسٹرکٹر ہے تو سب سے پہلی لائن جو ہے وہ یہاں پہ یہ چیک کی جا رہی ہے کہ جس آبجیکٹ کی کاپی بنانی ہے اس کا جو نام ہے وہ کوئی نام ہے یا وہ وہاں پہ نل پڑا ہوا ہے کوئی نام نہیں ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نام نہیں ہے پری ایگزٹنگ آبجیکٹ میں that is name is pointing to null that contains null تو پھر ہمیں میمری الوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ہم وہ بائی پاس اسے کر جائیں گے اور اگر وہ نام پوائنٹر جو ہے کسی ویلڈ نیم کی پوائنٹ کر رہا ہے ویلڈ نیم سے یہاں میری مراد ہے کہ نیم کی لینتھ زیرو نہیں ہے تو اس کیس میں ہم جا کے ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرواتے ہیں اور اس کو نیم کو اس کی طرف پوائنٹ کرواتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے میں کاپی کر دیتے ہیں ڈیپ کاپی کا کانسیپٹ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ پہلی تین لائن میں امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کی پہلی لائن یہ چیک کر رہی ہے کہ واقعتا نیم جو ہے وہ زیرو لینتھ کا ہے اس کو بھی ذرا ذہن نشین رکھیے گا اب آپ کی اسکرین کے اوپر گیٹر فنکشن ہے نیم گیٹ نیم اس کا کانسٹنٹ پوائنٹر دیا جا رہا ہے میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو کہ why the function is returning a constant pointer to character why not simply character pointer اگر خالی کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کیا جائے تو اس کا مطلب ہے this is what we call returning handle to the private data. And this is dangerous. Rule of thumb in C++ programming is never return a handle to the internal or hidden data. Let me be more generalized. Any interface or member function should not return handle to internal members private members here internal is with private private data member کا ہینڈل ریٹرن نہ کیجیے پرائیویٹ ممبر فنکشن کا ہینڈل ریٹرن نہ کیجیے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کا ہینڈل ریٹرن کرنے کا کیا نقصان ہے جیسے یہاں پہ ہے کیس کہ اگر میں گیٹ نیم کا فنکشن جو ہے ممبر فنکشن اگر کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کریکٹر پوائنٹر اس میمری لوکیشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ نام پڑا ہوا ہے اور اگر اب آپ کے پاس پوائنٹر آ گیا تو آپ اس نام کو آپ چینج بھی کر سکتے اگر آپ اسے چینج کر سکتے ہیں without going through a setter function تو وہ ساری کباہتے جو ہم پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہوئے ہیں وہ ساری کے باتیں ویسی کی ویسے سامنے آ گئی اب اگر وہ نام میں کچھ بھی لکھنا چاہے کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور اگزامپل لیجئے اسٹوڈنٹ کا جی پی اے ہے اگر آپ جی پی اے کا ہینڈل ریٹرن کر دیں ہینڈل سے یہاں میری مراد ہے پوائنٹر یا ریفرنس ریٹرن کر دیں جی پی اے ڈیٹا ممبر کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کا تو یوزر آپ اس پوائنٹر کو لے کے یا ریفرنس کو لے کے اس جی پی اے کے ڈیٹا ممبر میں کوئی بھی ویلو ڈال سکتا ہے چار ڈال دے پانچ ڈال دے مائنس دو ڈال دے کوئی چیک نہیں ہوگا غلطی سے ڈال دے یا جان پوچھ کے ڈال دے آبجیکٹ انلیگل اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور وہ سارا بینیفٹ جو کہ انٹرفیس کا تھا انفارمیشن ہائڈنگ کا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے لوز کر دیا so never return handle to private data to private members اسی لیے اس کباہت کو سرکموینٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوائنٹر ریٹرن ہوگا یہ ایسے ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے آپ اسے چینج نہیں کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے پاس پوائنٹر آ بھی گیا ہے اس جگہ کا جہاں پہ اس آبجیکٹ کا نام پڑا ہوا ہے اب آپ چاہیں بھی تو ایزیلی اس نام کے کانٹینٹس کو چینج نہیں کر سکتے سو so, یہ چھوٹی سی چیز کرنے سے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹ ریٹرن کرنے سے آپ یہ ایڈیشنل بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں کہ never expose the private contents of the object please keep that in mind very important concept I am repeating it many times never return handle to private data member اور اس کے بعد ڈسٹرکٹر ڈسٹرکٹر میں as usual rule of thumb آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کروا رہے ہیں تو ڈسٹرکٹر میں ضرور بر ضرور اس کو ڈیلیٹ کروائیے اور یہاں پہ ڈسٹرکٹر دیکھیے نام کے ارے کو ڈیلیٹ کروا رہا ہے سو دس از آل آور ریویو جو نئی چیز میں نے آپ کو بتائی وہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کا کانسپٹ بتایا کہ کیوں آپ کو انٹرنل یا پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس کا ہینڈل ریٹرن نہیں کرنا چاہیے سو کمپوزیشن جی اب میں اب اسکرین پہ دیکھیے اسی اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اس کی ریزن کیا ہے اور چینج کیا ہے چینج تو یہ کی اور اگین آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی کلاس میں کہ جو پہلے کریکٹر پوائنٹر تھا اب ہم نے اسے اسٹرنگ کر دیا اور اسٹرنگ نام کا ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر کے اسے پارٹ بنا دیا اسٹوڈینٹ کا کیوں اسٹوڈینٹ جو ہے sorry string let's look at it کیا ہم اسٹرنگ کو سی اسٹرنگ جیسے ہم نے دیکھی تھی ایک علیحدہ سے آبجیکٹ بنا سکتے ہیں کیا وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کی علیحدہ کلاس بنائی جائے اس کا بیہیویئر کچھ ہونا چاہیے تھوڑا سا کمپلیکس بہیویئر ہو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا نیا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں کیا اسٹرنگ میں ایسی چیز ہے کریکٹر اسٹرنگ میں جو ہم نے نیم کے ساتھ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نام کے لیے ڈائنامک میمری الوکیٹ کرواتے ہیں اور پھر جب آبجیکٹ ختم ہوتا ہے اسے ڈی ایلوکیٹ کرواتے ہیں پھر جب ہمیں کاپی کنسٹرکٹر لکھنا پڑا تھا پھر ہمیں ڈیپ ڈیپ کاپی کروانی پڑی تھی میم ایلوکیشن اور پھر ابھی ہم نے یہاں پہ نہیں کیا اسٹرنگ میں آپ نے پیچھے سے اسٹرنگ کا کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے کہ دو اسٹرنگس کو لے کے آپ کنکیٹنیٹ بھی کروا سکتے ہیں تو اسٹرنگ کے اوپر اگر ہے تو آپ سب اسٹرنگ بھی دیکھنا چاہیں گے اس طرح کی کافی آ سکتی ہیں اپلیکیشنز آ سکتی ہیں اسٹوڈنٹ کا ہی لے لیں رجسٹریشن سسٹم ہے وہ ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس بتائیے جن کے آخر میں رہمان آتا ہو تو وہ بیسیکلی آپ یہاں پہ سبسٹرنگ کا آپریشن لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ آخری چھ کریکٹر نام کے رہمان ہیں کہ نہیں ہے سب اسٹرنگ کا آپریشن ہو سکتا ہے سو so, اسٹرنگ کے اوپر کافی سارے آپریشن کیے جا سکتے ہیں تو اگر آپریشن کیے جا سکتے ہیں تو یہ کانسیپٹ جو ہے کوالیفائی کرتا ہے آبجیکٹ بنانے کا اس لیے ہم نے یہاں پہ اسے آبجیکٹ بنا دیا اور اس آبجیکٹ بنانے سے ہم دیکھیں گے ایک تو کمپوزیشن کا کیسے اچیو ہو رہا ہے اور پھر ہول کلاس جو ہے وہ اس کا کوڈ کیسے سمپلیفائی ہو گیا آپ اپنی اسکرین کی رائٹ right سائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یو ایم ایل نوٹیشن میں اسٹرنگ کلاس بنی اس کا member function member data P T R ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا اور اس کے جو پبلک اس کا انٹرفیس ہے وہ ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے ایک سیٹ اسٹرنگ کا دیا ہوا ہے کہ پوائنٹر کو ہم نے سیٹ کروانا ہے اور ایک گیٹ اسٹرنگ کا گیٹر فنکشن ہے اور ڈسٹرکٹر ہے باقی ہم نے نہیں دیے وہ ابھی کیونکہ اس کلاس میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم اسے امبیلش نہیں کر رہے ہیں اور کورسپونڈنگلی ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کا جو انٹرفیس ہے اسے بھی تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اور جیسے ہی ہم اس کے کوڈ میں جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا چاہوں گا بٹ آپ کی اسکرین کے اس وقت اوپر جو ہے this is how composition is implemented in C plus plus let's look at the code now سب سے پہلے ہم اسٹرنگ کلاس کو کوڈ کریں گے سی پلس پلس میں it is a simple class private data member اس کا پی ٹی آر ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا اور اس طرح ہم نے کاپی کنسٹرکٹر ایک آپ کے سامنے ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کا انٹرفیس ہے سیٹر فنکشن ہے اور ایک گیٹر فنکشن ہے اور اگر آپ گیٹ اسٹرنگ کا فنکشن دیکھیے ایک تو کانسٹنٹ ہم نے بنا دیا جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا it's a good programming practice کہ جہاں جہاں پہ آپ آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہیں کر رہے اسے کانسٹنٹ ممبر فنکشن کر دیجیے اور یہ گیٹ اسٹرنگ کا member function again constant character pointer return کر رہا ہے تاکہ انٹرنل ڈیٹا کو آپ چینج نہ کر سکیں let's look at the code default constructor very easy P T R is equal to null اگر یوزر نے کوئی نہیں دیا تو this is an empty string it doesn't contain any any value اس کے بعد کاپی کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جس ایگزٹنگ آبجیکٹ کو پاس کیا گیا ہے اس کا پوائنٹر جو ہے وہ نل تو نہیں ہے اگر نل نہیں ہے تو ہم ڈیپ کاپی کر رہے ہیں جیسے ڈیپ کاپی کرنے کا طریقہ ہے اسٹینڈرڈ وے ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کے پوائنٹر کو بھی نل اسائن کر رہا سو ڈائنامک میموری ایلوکیشن جو ہے وہ کاپی کنسٹرکٹر میں set string setter function pointer کی ویلو ہم نے چینج کرنی کسی اور پوائنٹر کی طرف یہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اسٹرنگ کلاس کا data member P T R کسی اسٹرنگ کو پوائنٹ کر رہا ہے آلریڈی اور اب یوزر کہتا ہے کہ اس کے پوائنٹر کو کسی اور طرف پوائنٹ کروانا شروع کر دو کسی اور میمری کی طرف پوائنٹ کروانا شروع کر دو تو کیا ہم ایسا کر دیں یہ آبجیکٹ جس میمری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کیا ہم اسے پوائنٹ کروانا شروع کر دیں اس میمری کی طرف جس جو ایز اے پیرامیٹر پاس کی ہے یوزر نے تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے جی کیا یہ ٹھیک ہوگا ذرا سوچیے تھنک ود می میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں دو کباہتے ہیں اور آئی تھنک کہ آپ نے بھی ابھی تک ان دو کباہتوں کے متعلق سوچ لیا ہوگا سو لیٹ می ایکسپلین دس پہلی کباہت تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آر کو اس نئے میمری کی طرف اگر پوائنٹ کروا دوں تو پی ٹی آر جس میمری کی طرف پہلے پوائنٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ ڈائنامک میمری تھی ڈائنامکلی ایکوائر کیا گیا تھا اب اس کی طرف کوئی پوائنٹر پوائنٹ نہیں کر رہا and that is the classic case of inaccessible memory memory leakage دوسری کے بعد کہ میں نے اس پوائنٹر کو ایگزٹنگ پوائنٹر کو کسی اور کی طرف پوائنٹ کروانا شروع کر دیا ہے میمری کی طرف اور یہ میمری جو ہے اب آبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے آبجیکٹ کا اسٹرنگ آبجیکٹ کا پی ٹی آر پوائنٹر وہ بھی ایک ایسی میمری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جس کو آبجیکٹ کے باہر کریٹ کیا گیا ہے اور اس کا پوائنٹر اب پی ٹی آر کو اسائن کیا جا رہا ہے سو آبجیکٹ کا پوائنٹر کسی ایسی میمری کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ اس کا اپنا کریٹ کیا ہوا ایریا نہیں ہے باہر کا آبجیکٹ یا باہر کا کوڈ اس میمری سے کیونکہ وہ میمری اس نے کریٹ کی تھی اس کے پاس اس کا ہینڈل تھا وہ اس کو لے کے اگر وہ ڈیلیٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے یہ اس کا پی ٹی آر جو ہے ڈینگلنگ پوائنٹر بن جائے گا نمبر ایک بات نمبر دو بات کیونکہ باہر کے کوڈ کے پاس باہر کے آبجیکٹ کے پاس پوائنٹر موجود ہے وہ جب چاہے باہر سے بیٹھ کے اس کے کانٹینٹ چینج کرتے تو آبجیکٹ کے کانٹینٹ آبجیکٹ کے باہر سے چینج ہو رہے ہیں یہ بھی آبجیکٹ کی انفارمیشن ہائڈنگ انکیپسولیشن کے پرنسپل کے خلاف ہے بات تو چھوٹی سی تھی لیکن تھوڑا سا غور کیا ہم نے تو اس میں ہمیں دو تین کباہتیں نظر آ ان کباہتوں کو کیسے سرکمونٹ کیا اسکرین پہ کوڈ دیکھی ہم نے کوڈ اس طرح سے لکھا ہے کہ جب تین کباہتیں کا ہم نے ذکر کیا تھا ان کو دور کیا جائے اور وہ ہمارے کوڈ میں وہ چیزیں ریفلیکٹ نہ کر تو کوڈ میں سب سے پہلے دیکھیے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو ایگزٹنگ آبجیکٹ ہے اس کا پوائنٹر کی نل تو نہیں ہے یعنی کہ یہ کسی میمری کو پوائنٹ تو نہیں کر رہا اگر یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کی ویلو ہر صورت میں ہم نے چینج کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جس میمری لوکیشن کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈائنمیکلی ایکوائر کی گئی تھی ہیپ سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں delete P T R array کے پوائنٹرس کی نوٹیشن یوز کرتے ہوئے اور اس کے فوراً بعد ہم پی ٹی آر کو نل بھی کر دیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آر جس میمری کو پوائنٹ کر رہا تھا وہ میمری ہم نے فری کر دی ہے واپس کر دی ہے ہیپ کو تو پی ٹی آر کو نل کر دیا تاکہ وہ ایسی میموری کو پوائنٹ نہ کرے جو کہ ہیپ کو ریٹرن کرتی گئی ہے پہلا اسٹیپ اس لیے ضروری تھا کہ باہر سے یوزر نے جو بھی ہمیں پوائنٹر بھجوایا ہے ہم نے اس پوائنٹر کو کسی نہ کسی حالت میں پی ٹی آر کو اسائن اسے ضرور کرنا ہے ون وے اور دی ادر سو ہر صورت میں ہم نے میمری جو ہے جس کی طرف پی ٹی آر پوائنٹ کر رہا تھا اس کو واپس ہیپ کو کرنا تھا اور وہ پہلا پوائنٹ ہم نے کر لیا تاکہ ایکسیسیبل میمری کا میمری لیکج کا ایشو نہ اس سے اگلا اسٹیپ اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر یوزر نے جو پیرامیٹر پاس کیا ہے پوائنٹر کا اگر وہ بھی نل ہے تو پھر تو ہمارا کام ختم ہو گیا کیونکہ یوزر نے جو دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایکچولی آپ پی ٹی آر کو نل کر دو اور ہمارے کوڈ کا پہلا پارٹ پی ٹی آر کو نل کر چکا ہوا ہے سو so, اگر وہ نل نہیں ہے اور کسی میمری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو اگلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈائنامک میمری ایلوکیشن کرواتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے P T R is equal to new character string length S T R plus one so user کا پوائنٹر جو کہ پیرامیٹر کے طور پہ پا, ہمارے پاس آیا ہے وہ جس میمری کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کی لینتھ کتنی ہے وہ پہلے لینتھ ہم نے ایس ٹی آر لینتھ کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ایکسٹریکٹ کی اس میں ایک جمع کیا اور اتنے ایریا کو ہم نے ریزرو کروایا نیو کے ذریعے اور اس کا پوائنٹر پی ٹی آر کو اسائن کر دیا اور اس کے بعد اسٹینڈرڈ طریقہ اسٹرنگ کاپی کا کر لیا کہ پیرامیٹر پوائنٹر جس میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے کانٹینٹ کاپی کر دو اس ایریا میں جو ابھی ہم نے ڈائنامیکلی ایکوائر کیے ہیں ڈیو کے ذریعے سو یہ بات کہ اب پی ٹی آر ایسی میموری کو پوائنٹ نہیں کر رہا جس کا پوائنٹر باہر پروگرام کے کسی دوسرے پارٹ کے پاس ہے پی ٹی آر اس میموری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ اس آبجیکٹ نے خود ایکوائر کی ہے اپنا پرائیویٹ ڈیٹا اسے بنا لیا ہے اور یہ پرائیویٹ ڈیٹا اب آؤٹ سائڈ سے ایکسیسیبل بھی نہیں ہے انفارمیشن ہائڈنگ ان کا کانسیپٹ امپلیمنٹ یہاں پہ ہوگی تو یہ تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم سی پلس پلس اور سی میں پوائنٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ دیکھیں میموری لیکیج تو نہیں ہو رہا ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو تو نہیں آ سکتا اور اگر آبجیکٹ ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آبجیکٹ اگر ڈائنامک میموری کو میموری کو کسی کو پوائنٹ کر رہی ہے تو وہ میموری اسی کے پاس ہو تاکہ انفارمیشن کو آبجیکٹ ہائٹ کروا سکے getter function get string constant member function it is returning a constant pointer simple code and lastly the destructor کیونکہ کاپی کنسٹرکٹر میں ہم نے میموری ڈائنامیکلی الوکیٹ کی تھی رول آف تھم ڈسٹرکٹر میں اسے ڈسٹروائے کر دو اور ایک سی آؤٹ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ڈسٹرکٹر کی باڈی میں جاتا ہے ڈیلیٹ ہوتا ہے پی ٹی آر ڈیلیٹ ہوتا ہے اس وقت ہم نے یہاں پہ اسکرین کے اوپر میسج آ جائے گا کہ اس وقت ڈسٹرکٹر اسٹرنگ کا ڈسٹرکٹر جو ہے وہ اس کال ہوا ہے یہاں پہ دیکھیے ہم نے پی ٹی آر کو ڈیلیٹ کیا اور اس کے بعد نال نہیں کیا آ, اگر ڈائنامک میمری ایلوکیٹ کروائی گئی ہے نیو کے ذریعے اور اسے کسی اسٹیج پہ جا کے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اچھی پریکٹس ہے کہ فوراً بعد اس پوائنٹر کو نل کر دیا جائے جون سا مرضی پوائنٹر ہو جو کہ ہم نے ابھی سیٹ سٹرنگ میں دیکھا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے ہم دوبارہ اسی پی ٹی آر کو ڈیلیٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور آپریشن نہیں کرنے جا رہے ہیں ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو بالکل ختم کرنے کے لیے it is a good programming practice کہ جیسے ہی آپ پی ٹی آر کو کسی بھی پوائنٹر کو ڈیلیٹ کروائیں فوراً اس کی ویلو کو نل کر دیا کیجیے یہاں ہم نے نہیں کیا ڈسٹرکٹر میں اس لیے نہیں کیا کہ جیسے ہی ڈسٹرکٹر کی باڈی ختم ہوگی آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو جائے گا اس لیے وہ خطرہ کہ دوبارہ اس پی ٹی آر کو یوز نہ کیا جائے وہ نہیں رہتا لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ابھی پریکٹس کے لیے آپ جو کوڈ لکھا کریں جہاں پہ آپ ڈیلیٹ یوز کریں فورن پی ٹی آر کو اس کے اگلی اسٹیٹمنٹ میں نل ضرور کر دیا کیجیے گڈ پروگرامنگ پریکٹس اب آپ کی اسکرین کے اوپر اسٹوڈنٹ کا کوڈ کوڈ ہے ماڈیفائی ہو چکا ہوا ہے ڈیٹا ممبر فلور جی پی اے آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے انٹ رول نمبر پہلے دیکھا ہوا ہے یہ اگلی لائن تیسری یہ سی پلس پلس میں امپلیمنٹیشن ہے کمپوزیشن کی نام جو ہے it is a of type string so name is a member object of student یا part of object of student this is example of composition اور اسی کے ریمیفیکیشن جو ہیں وہ ہم آگے اب دیکھ رہے ہیں پبلک انٹرفیس کنسٹرکٹر پہلے دیا ہوا ہے کنسٹرکٹر وتھ ڈیفالٹ ویلوز اس کے بعد کاپی کنسٹرکٹر ہے یہ بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں سیٹ نیم کا فنکشن ہے گیٹ نیم کا فنکشن ہے گیٹر فنکشن اس میں تھوڑا سا چینج یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کیا جائے ہم اسٹرنگ کا آبجیکٹ ریٹرن کر رہے ہیں اور اگلا بعض دفعہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ایکچولی ہم اسٹرنگ آبجیکٹ ریٹرن نہ کریں بلکہ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کریں تو اگلا گیٹ نیم پوائنٹر کا ممبر فنکشن اس لیے اور لاسٹلی اسٹوڈنٹ کا ڈسٹرکٹر ہے اور باقی اور میتھڈس جو آپ چاہیں ممبر فنکشن بنانا وہ آپ بنا لیجیے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ اس کو ظاہر کر رہا ہے آئیے اب ان کا کوڈ دیکھتے ہیں کنسٹرکٹر کا کوڈ دیکھیے کتنا سمپلیفائی ہو گیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا جب شروع کیا تھا جب نیم جو ہے کریکٹر پوائنٹر تھا میں نے آپ سے کہا تھا غور کیجیے کنسٹرکٹر کے بیچ میں ڈائنامک میموری الوکیشن کر رہے ہیں اب کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایلوکیشن نہیں ہو رہی ہے ہم جو کمپوزڈ آبجیکٹ ہے پارٹ آبجیکٹ جو ہے نیم اس کا ممبر فنکشن کال کر رہے ہیں set string name dot set string اور یوزر نے جو پوائنٹر دیا ہے وہ اسے پاس کر رہے ہیں اس میتھڈ کو کہ اس سے آپ اسے سیٹ کر لیجیے کوڈ سمپلیفائی ہو گیا ڈائنامک میموری کے ایشو جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا نمبر ایک بات نمبر دو بات کمپوزڈ آبجیکٹ کے میتھڈس کیسے کال کرنے ہیں جیسے نارمل آبجیکٹ کے کیے جاتے ہیں name is an object defined inside the student object so name is an object dot specifier access mechanism والا اور سیٹ اسٹرنگ جو ہے ممبر فنکشن کال ہو رہا ہے اسٹرنگ آبجیکٹ کا name is an object of type string dynamic memory کے ایشو کیسے اس کو کرنے ہیں سیٹ اسٹرنگ خود سے ہینڈل کر رہا ہے سو میں نے کمپلیکسٹی جو تھی کوڈ پارٹ میں ڈال یہ بالکل وہی اگزامپل ہے کہ اگر پرسن کا آبجیکٹ بنایا جائے اور آپ کہیں کہ اس کے کمپوز آبجیکٹ جو ہیں ہینڈس ہیں اگر تو کمپوز آبجیکٹ ہینڈس ہیں تو ہاتھ کی جتنی کمپلیکسٹی ہے وہ کمپوز آبجیکٹ خود سے ہینڈل کرے گا پرسن کے آبجیکٹ کو وہ کمپلیکسٹی ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کمپوز آبجیکٹ نہ ہوتا ہینڈس اور پرسن میں میں نے ہینڈز جو ہیں as a private data member رکھے ہوتے تو ساری کی ساری کمپلیکسٹی جو ہے ان ہینڈس ان کی موومنٹ کی جو بھی فنکشن ہینڈس کرتے ہیں وہ ساری کی ساری پرسن کے آبجیکٹ میں انکوڈ کرنی پڑنی تھی پرسن کے آبجیکٹ میں کمپلیکس ہو جانا تھا اس ساری کمپلیکسٹی کو نیم پرسن eh, کے آبجیکٹ سے نکال کے آرمس کے آبجیکٹ میں ڈال دیا گیا کیونکہ آم از اے کمپلیکس تھنگ اس کا آبجیکٹ بن سکتا ہے same as the case here نام جو ہے کمپلیکس ہی چیز ہے اس کے اوپر ڈفرنٹ ٹائپ آف آپریشن ہو سکتے ہیں اس لیے اسٹرنگ کا آبجیکٹ ہم نے علیحدہ بنا اب اپنی اسکرین پہ دیکھیے جی کاپی کنسٹرکٹر پہلا کاپی کنسٹرکٹر بھی آپ نے دیکھا تھا اس میں بھی یہ سارے ایشو ڈیپ کاپی کے وہاں پہ آئے تھے اور اب آپ کوڈ دیکھیے اپنی اسکرین پہ دیکھیے آپ first line is name dot set name s dot name dot get string syntax تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا ہے لیکن میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سو پہلی لائن یہ کر رہی ہے کہ جو آبجیکٹ ہے اس کا نیم آبجیکٹ اس کا ممبر فنکشن سیٹ نیم کال کر رہی ہے جو کاپی کنسٹرکٹر ہے اس نے نام کا پیرامیٹر سیٹ کروانا تھا ڈائنامک میموری کے ایشو سیٹ نیم کا ممبر فنکشن اسٹرنگ آبجیکٹ کے سیٹ نیم کا ممبر فنکشن خود سے ہینڈل کر لے گا so name dot set name name object کا set name member function call کیا جا رہا ہے اور اس کو پیرامیٹر جو پاس کرنا ہے وہ پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر ہے اور پوائنٹر کون سا پاس کرنا ہے اسے جو پری ایگزٹنگ آبجیکٹ ہے جس کی کاپی بنانی ہے اس آبجیکٹ میں دیٹ از ایس جو کہ ایز اے پیرامیٹر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں s is an object of type student pre existing object اس کا پیرامیٹر یا اس کا data member name s dot name now s dot name is an object of type string so اس نیم کا گیٹ اسٹرنگ میتھڈ کال کر رہے ہیں s dot name dot get string اور ابھی ہم نے چند سلائڈس پہلے دیکھا تھا کہ get string constant pointer return کر رہا ہے اسٹرنگ کے internal data member p t r کو سو یہ s dot name dot get string is actually returning the constant pointer of the name object name object کا جو ڈیٹا ممبر ہے پی ٹی آر اس کا کانسٹینٹ پوائنٹر یہ ریٹرن کر رہا ہے اور یہ پوائنٹر جو ہے یہ پیرامیٹر بن رہا ہے اس نئے آبجیکٹ کا جو کہ کریٹ کیا جا رہا ہے نیم کا اس کے سیٹ نیم ممبر فنکشن کو یہ پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اور یہ سیٹ نیم کا ممبر فنکشن جو ہے یہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے سارے ایشو کو وہ ہینڈل کر لے گا تو اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو ڈائنامک میموری ایلوکیشن اور ری ایلوکیشن اور ڈسٹرکشن کے ایشو سے نجات مل گئی اس وجہ سے کہ ہم نے نیم کو ایک پارٹ آبجیکٹ بنا دیا اسکرین کے اوپر دوسرا ممبر فنکشن کا آپ کو جو کوڈ نظر آ رہا ہے وہ گیٹ نیم پوائنٹر کا ہے ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ڈیٹا ممبر نیم جو ہے وہ جس میمری کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا پوائنٹر ریٹرن کیا جائے of course this is constant character pointer so بجائے اس کے کہ اب کیونکہ اسٹوڈنٹ کے پاس تو پوائنٹر نہیں ہے وہ تو نیم آبجیکٹ کے پاس ہے اور نیم جو ہے is a part object of student so return statement جو ہے نیم ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ اور گیٹ اسٹرنگ اسٹرنگ آبجیکٹ کا فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے جہاں پہ نیم کے کانٹینٹ پڑے ہوئے ہیں یہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ اس کوڈ سے آپ کو بتانا تھی کہ ممبر آبجیکٹ یا پارٹ آبجیکٹ جو ہے اس کے ممبر فنکشن کو کیسے ایکسس کیا جاتا ہے ویسے ہی ایکسس کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک خالی آبجیکٹ جو کہ کمپوز نہ ہو اس کے ممبر فنکشن کو کیا جاتا ہے name of the object dot member member function so name dot get string copy constructor میں بھی یہی تھا name dot set name s dot name dot get string s dot name dot get string کیوں کرنا پڑا کیونکہ ایس جو پیرامیٹر پاس ہوا تھا وہ اسٹوڈنٹ کا تھا تو اس کا ممبر ڈاٹ نیم یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایشو آ سکتا ہے کہ نیم جو ہے وہ آبجیکٹ کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے تو ایس ڈاٹ نیم کر کے ہم اسے کیسے ایکسس کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ایسا پوائنٹ ہے وچ نیڈس ریپٹیشن جی بار بار بتانا پڑے تاکہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ذہن میں پوری طرح سے جاگزی ہو جائے ایس کی ٹائپ کیا ہے اسٹوڈنٹ یہ کوڈ کس آبجیکٹ کا ہے کس ٹائپ کا ہے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ہی ہے اگر ہم کلاس کا کوڈ لکھ رہے ہیں دیٹ از ممبر فنکشن کا کوڈ لکھ رہے ہیں اور اس ممبر فنکشن کا پیرامیٹر جو ہے وہ object of the same class ہے جیسا کہ اس کیس میں ہے constant student reference s member function define کر رہے ہیں copy constructor is a member function اس کو جو پیرامیٹر پاس کیا گیا ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے جس ٹائپ کے ممبر فنکشن کو ہم لکھ رہے ہیں اسی کلاس کا ہے تو ہم اس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسس کر سکتے ہیں ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے اسی لیے ایس ڈاٹ نیم ہم ایکسس کر سکتے ہیں s dot G P A access کر سکتے ہیں s dot roll number access کر سکتے ہیں اس لیے کہ ممبر فنکشن بھی اسٹوڈنٹ کلاس کا ہے اور یہ جو پیرامیٹر پاس کیا گیا ہے یہ بھی ٹائپ اسٹوڈنٹ کا ہی ہے اور ایک ممبر فنکشن جو ہے اپنی پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کر سکتا ہے ہاں اگر پیرامیٹر کسی اور ٹائپ کا ہوتا تو تب ہم اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس نہیں کر سکتے تھے ایک کلاس اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کر سکتی ہے پیرامیٹر کیونکہ اسی کلاس کا ہے اسی ٹائپ کا ہے اس لیے جو پیرامیٹر پاس میں پاس ہوا ہے جو آبجیکٹ پیرامیٹر میں پاس ہوا ہے کیونکہ وہ اسی ٹائپ کا ہے اس لیے ہم اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں ایس ڈاٹ نیم نیم کے ایس ڈاٹ نیم کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نیم کی ٹائپ اسٹرینگ ہے اور ہم ممبر فنکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ ٹائپ کے اس لیے نیم کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں نیم کے ممبر فنکشنز کو ایکسس کر رہے ہیں پبلک ممبر فنکشنس کو s dot name dot get string name dot get string name کے پرائیویٹ پارٹ کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈفرنٹ کلاس ہے ایس پیرامیٹر جو ہے کاپی کنسٹرکٹر میں اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کلاس وہی ہے جس کلاس کا ہم کوٹ لکھ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے تو میں میرے خیال میں دوسری یا تیسری دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں سیٹ نیم کا method student colon colon set name پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ جب نیم جو ہے کریکٹر پوائنٹر ڈیفائن ہوا ہوا تھا اگین وہ ساری ڈائنامک میمری کے ایشوز یہاں پہ آ رہے تھے اب ہم نے یہ اسٹرنگ کلاس کو ڈیلیگیٹ کر دی اور ہم سمپل یہ کرتے ہیں یہ جو پیرامیٹر پاس ہوا ہے پوائنٹر ٹائپ کا وہ ہم name dot set string call کر دیتے ہیں اور اسے یہ پاس کر دیتے ہیں جو پارٹ آبجیکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹر آیا ہے جس نے نیم کی ویلو کو چینج کرانا ہے کیونکہ نیم جو ہے وہ اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہے so you better take care of all the issue connected with data member name again student کا کوڈ سمپلیفائی ہو گیا ڈسٹرکٹر کو دیکھیے پچھلی دفعہ ڈسٹرکٹر میں ایکسپلسٹلی میموری ڈیلیٹ ہو رہی تھی اب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا جواب ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں لیکن کوڈ سمپلیفائی ہو گیا ڈیلیٹ پی ٹی آر کا ایشو ختم ہو گیا کیونکہ p t r is no more a data member of student class تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو اس سے ڈی ایلوکیشن سے کنسرن ہی نہیں رہا کوڈ سمپلیفائی ہو گیا یہ ایک مین فنکشن جس میں ابھی ہم نے یہ دو کلاسز جو ہیں وہ ڈیفائن کی تھیں ڈکلیئر کی تھیں اس کی بیسس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا method student student a name is Fakhar اور roll number is nine nine یہاں پہ آبجیکٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس کو صرف دو پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا کیونکہ کنسٹرکٹر کی ڈیفالٹس ویلیو تھیں تو جی پی اے یہاں پہ نہیں دیا گیا تو جو ڈیفالٹ پیرامیٹر ویلو تھی اس سے جی پی اے سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں بیسیکلی سی آؤٹ کروا رہے ہیں پرنٹ کروا رہے ہیں اسکرین کے اوپر نیم نیم ایز اے اسٹرنگ سچ آ جائے گا N A M E colon اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ کا نام ہے a student dot get name pointer اس کا میتھڈ کال کر رہے ہیں اس کے ذریعے یہ نام پرنٹ کروا دیں گے دیٹس اباؤٹ اٹ جی تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ صرف ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ یہاں پہ کریٹ کروا رہے ہیں پہلی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ڈکلریشن کے ذریعے اور دوسری اسٹیٹمنٹ میں اس کا نام پرنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہمارا آبجیکٹ ٹھیک بنا کہ نہیں اس نے جو ہم نے پیرامیٹر دیا تھا نام کا فاخر اس نے وہ نام کو اسائن کیا کہ نہیں یہ ہم سمپل چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور پلس ایک آدھ اور چیز اب آپ اسکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ ذرا دیکھیے تو ہم نے جو سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس ڈالی تھیں کنسٹرکٹرس میں ڈسٹرکٹرس میں وغیرہ وغیرہ وہ آپ سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں سو ہو یہ رہا ہے کہ اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ آ رہی ہے کہ کنسٹرکٹر سب سے پہلے کال ہوا اسٹرینگ کا اور اس نے یہ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ دی constructor colon colon string dot dot اور اس کے بعد کنسٹرکٹر کال ہوا اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ڈاٹ ڈاٹ اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد نام پرنٹ کیا گیا نیم کولن فاخر جو مین فنکشن میں سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ ہم نے دی تھی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہوا اور اس کے بعد اسٹرنگ کا ڈسٹرکٹر کال ہوا تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا بتانے کا کہ اگر ایک آبجیکٹ میں ایک دوسرا آبجیکٹ اس کا پارٹ ہے تو دونوں کا کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن آرڈر کیا ہے اور یہ اسکرین ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کروایا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹ آبجیکٹس کریٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک قسم کا ہول آبجیکٹ بنتا ہے کنسٹرکٹر کولن کولن اسٹرنگ پہلی لائن جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے پارٹ آبجیکٹ نیم جو تھا اس کے لیے اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر کال ہوا سو پہلے پارٹ بنا پوری طرح انیشلائز ہوا اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر کال ہوا اور اس نے اپنا کام کیا اسٹوڈنٹ کا جب کنسٹرکٹر کال ہوا تو اس نے ہم نے کوڈ پیچھے دیکھا تھا اس نے نام سیٹ کیا نام فاخر سیٹ کیا رول نمبر سیٹ کیا اور جی پی اے کو سیٹ کیا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے کنسٹرکٹر کا کوڈ لانا چاہ رہا ہوں یہ کنسٹرکٹر کا کوڈ ہے اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر کا کوڈ ہے اب یہ دیکھیے اس کی پہلی لائن جو ہے وہ اسکرین پہ پرنٹ کرا رہی ہے کہ constructor colon colon student body میں جانے سے جاتے وقت سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ اس نے اسکرین پہ آؤٹ پٹ کروایا اور اس کے بعد وہ نیم آبجیکٹ جو کہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے اس اس وقت کا سیٹ کال کر کے نام جو فاخر آیا ہے اس کو سیٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد رول نمبر سیٹ کیا جا رہا ہے اور جی پی اے سیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی کنسٹرکٹر کی پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹرکٹر کال ہوا اسٹوڈنٹ کا جبکہ ہم نے آؤٹ پٹ میں دیکھا آپ کی اسکرین پہ دوبارہ میں آؤٹ پٹ لا رہا ہوں کہ constructor colon colon string output ہوا ہے یہ جان بوجھ کے یوں رکھا گیا تھا کہ آپ کو یہ انشور ہو جائیں کہ باڈی میں اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر کی باڈی میں جانے سے پہلے پہلے نام کا کنسٹرکٹر کال ہو چکا ہے نام کا آبجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے اور کنسٹرکٹر کون سا کال ہوا اسٹرنگ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اس کے بعد اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کی باڈی میں ہم آئے اور سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ آؤٹ پٹ کی کہ student colon colon constructor student کی باڈی کی پہلی اسٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے پہلے تمام ڈیٹا ممبر کنسٹرکٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈیٹا ممبر آبجیکٹ ہے پارٹ آبجیکٹ ہے نیم کا سو اس وہ بھی کریٹ ہو چکا ہوا ہے اور ڈیورنگ پارٹ آف کریشن اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو چکا ہے کیونکہ نیم کا آبجیکٹ کال ہو چکا ہوا ہے اس لیے دوسری لائن جو اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر کی باڈی کی ہے وہ ہے نیم ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ اب جو فاخر پاس کیا گیا ہے پیرامیٹر کا اب اس نیم کا member function set string call کر کے اسے سیٹ کیا جا رہا سو پہلے ممبر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نیم کا کال ہوا اس کے بعد سیٹ اسٹرنگ کے ذریعے نام فاخر سیٹ کیا گیا تو دو ممبر فنکشن کال ہوئے ہیں ایک امپلسٹلی اور ایک ایکسپلسٹلی نام فاخر پرنٹ ہو گیا اس کے بعد مین فنکشن ختم ہو گیا جیسے ہی مین فنکشن ختم ہوا آبجیکٹ نے ڈسٹروائے ہونا ہے آبجیکٹ ہم نے ایک ہی کریٹ کیا ہے ایکسپلسٹلی اے اسٹوڈنٹ مین میں لیکن آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر اسٹوڈنٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہوا اس لیے اسٹیٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹر کولن کولن اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد امپلسٹلی کا ڈسٹرکٹر کال ہوا اسی لیے آؤٹ پٹ ہے ڈسٹرکٹر کولن کولن اسٹرنگ تو آپ آپ یہ دیکھیں order of destruction is of of that construction constructor میں پہلے during the process of construction name کا آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوا اس لیے اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکٹ ہوئی جبکہ ڈسٹرکشن کے وقت student that is the whole whole whole object is being destroyed first student اور اس کے بعد اس کا پارٹ آبجیکٹ ڈسٹرو ہوا اور یہ ایک نیچرل سا بھی ہے اگر آپ غور کریں جب بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹ سارے بنتے ہیں اور پھر وہ پارٹ آہستہ آہستہ فلی میچیور ہوتے ہیں اور جب پرسن ڈسیز کرتا ہے تو اس کے پارٹس میں سے آہستہ آہستہ جان نکل جاتی ہے سو so پہلے ایک قسم کا بندے میں سے جان نکلتی ہے تو اس کے بعد اس کے سارے پارٹس فنکشن کرنا بند کر دیتے ہیں اسی چیز کو ماڈل کیا گیا ہے سی پلس پلس کی امپلیمنٹیشن میں بھی تو یہ آپ کے سامنے ہے جی constructors of sub objects are always called before the constructors of the master class اور اگزامپل یہی جو ہم نے دیکھی نیم سب آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور اس کا ڈسٹرکٹر جو ہے وہ ریورس آرڈر میں کال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں ریکیپ آج کے لیکچر کا آج بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمپوزیشن کا کانسپٹ سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کمپوزیشن میں ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آبجیکٹس کے درمیان and part is an essential component of the whole meaning the lifetime of sub object part object is governed by the lifetime of the whole object اور وہ ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹ کی کلاس کو ماڈیفائی کر کے نام جو کہ پہلے ہم نے کریکٹر پوائنٹر رکھا ہوا تھا اب ہم نے اس نام کو ایک آبجیکٹ بنا دیا ٹائپ کا اس سے ہمیں ایک امیڈیٹ فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ کی کلاس کا کوڈ سمپلیفائی ہو گیا جتنے بھی ایشو تھے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے ڈی ایلوکیشن کے ڈیپ کاپی کے ان ساروں سے ہمیں نجات مل گئی اور وہ سارے کے سارے پارٹ آبجیکٹ کو ڈیلیگیٹ کر دیے گئے نیم آبجیکٹ کو جو کہ اسٹرنگ ٹائپ کا تھا نمبر ایک بات دوسرا ایشو جو ہم نے دیکھا اس میں کہ جب اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا پارٹ آبجیکٹ نیم ہے اسٹرینگ ٹائپ کا تو order of construction of destruction of objects کیا ہوگا order of construction of objects is that the part object یا sub object is created first created سے مراد ہے اس کا پارٹ آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا اور ہم نے دیکھا اس کیس میں جو کوڈ لکھا ہوا تھا پارٹ آبجیکٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور وہ پہلے ایگزیکیوٹ بھی ہوا اور اس کے بعد whole object that is student اس کا کنسٹرکٹر کال ہوا so the order is the sub objects are created first then the whole object destruction میں اس سے الٹا ہے ریورس آرڈر ہے and that is whole object is destroyed first and then its parts part objects that is sub objects کے ڈسٹرکٹر بعد میں کال ہوتے ہیں بعد میں ایگزیکٹ ہوتے ہیں ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہوتا ہے پہلے ایگزیکیوٹ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ